پوچھو مجاہد بنا ہوا ہے ایک بار میں جموں کی جیل میں تھا پولیس والے نے ہتھ کڑی لگائی ہوئی کوٹ میں لے جا رہا ہے ہندو پولیس والا وہاں جموں میں مسلمان ہندو بکثرت رہتے ہیں تو وہاں لوگ تعویذ لینے کے لیے لینے لگا کے کھڑے ہو جاتے کورٹ میں تو میں نے اس ہندو کو دعوت دی مسلمان ہونے کی تو اس نے اپنی گن نکالی اور پیٹ آگے کیا کہا یار ہم بھی تو جہاد کر رہے ہیں ڈیوٹی دے رہے ہیں گورنمنٹ انڈیا کی ہندو بھی جہاد کا لفظ غلط استعمال کر رہا ہے مسلمان بھی غلط استعمال کر رہا ہے بتاؤ تو صحیح ساری دنیا سے چھپ جاؤ گے رب سے کیسے چھپو گے جس نے قرآن میں جہاد کے معنی اتنے واضح کر لیے ہے اللہ کی قسم اتنی وضاحت شاید کسی اور چیز کی نہیں ملے گی قرآن نے جہاد کی فرضیت کو ذکر کیا جہاد کی فضیلت کو ذکر کیا جہاد کے فرائض کو ذکر کیا جہاد کے آداب کو ذکر کیا مجاہد کی چال کو ذکر کیا مجاہد کے گھوڑوں کو ذکر کیا ان گھوڑوں کی ٹاپوں کو ذکر کیا ان ٹاپوں سے اڑنے والے اڑنے والی دھول کو ذکر کیا خدا نے مجاہد کی تھکاوٹ کو ذکر کیا مجاہد کی پیاس کو ذکر کیا مجاہد کی بھوک کو ذکر کیا مجاہد کے چڑھنے کو ذکر کیا مجاہد کے اترنے کو ذکر کیا مجاہد کے بڑھنے کو ذکر کیا مجاہد کے پیچھے ہٹنے کو ذکر کیا مجاہد کے قتل کرنے کو ذکر کیا مجاہد کے قتل ہونے کو ذکر کیا مجاہد کے تیروں کا تذکرہ کیا مجاہد کی سواری کا تذکرہ کیا مجاہد کے لیے اترنے والے گھوڑوں کا تذکرہ کیا فرشتوں کا تذکرہ کیا اور آخر میں کہا مجاہد تو مجھے بہت پیارا ہے